حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر دو کپڑوں میں انہیں کفن دو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھکو کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھیاسٹھ